شرارتی ٹام سویا یہ ایک ننھے بچے کا قصہ ہے اس کا نام ٹام سویا تھا ٹام اپنی آنٹ پالی کے ساتھ ایک چھوٹے سے نگر میں رہتا تھا آنٹ پالی ایک نیک خاتون تھی وہ ٹام سے محبت کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے خیریت چاہتی تھی پرنتو ٹام ایک شرارتی بچہ تھا ٹام جاگو تمہیں اسکول کے لیے دیر ہو جائے گی کیا آپ کو علم نہیں ہے آج سکول میں چھٹی ہے مسٹر سنگلز کے والد گزر گئے ہیں ہائے اللہ کیا کہا بیچارے مسٹر سنگلز ہلو جناب سنگلز او مجھے آپ کے والد کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا ان کی روح کیا سیر کرنے گئے ہیں او بہت خوب یہ صحت کے لیے فائدے مند ہوتا ہے دراصل میرے خیال سے ہم سب کو سیر کرنے جانا چاہیے ٹھیک ہے جناب آپ کو تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں الوداع کیا ہوا اوہ تم جھوٹ بولنے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی جناب کے والد کا انتقال نہیں ہوا ہے وہ بالکل صحت مند ہیں خیر میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انتقال ہوا ہے میں نے یہ کہا کہ وہ گزر گئے کسی راستے سے گزرے ہوں گے <laughs> اوہو میں اس لڑکے کا کیا کروں کتنا خوش نما دن ہے اتنے سہانے موسم میں اسکول کون جانا چاہتا ہے کتنی خوشی ہوگی اگر وہاں پر آنٹ پالی نہ ہو مجھے کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے مجھے علم ہے میں جا کر حق کے ساتھ کھیلوں گا اور بعد میں گھر آ جاؤں گا آنٹ پالی کو کبھی بھی اس بات کی خبر نہیں لگ پائے گی کہ میں اسکول نہیں گیا تھا تمہاری آنٹی پولی کہاں ہے تمہیں اپنی آنٹی کا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں پوشاک پوری طرح میلی ہو گئی ہے آنٹ پالی کو علم ہو جائے گا کہ میں اسکول سے اب میں کیا کروں چپکے سے جاؤں گا ٹام مجھے علم ہے یہ تم ہو یہ خیال من سے سے نکال دینا کہ میں تمہیں اسکول غیر حاضر ہونے اور رائم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے سزا نہیں دوں گی تم شرارتی چھوٹے بچے ہفتے کے آخر میں تم چہر دیوار کی پینٹنگ کرو گے تمہارے لیے کھیلنے کا کوئی وقت نہیں ہے لیکن اس نے اسے شروع کیا تھا ایک بھی لفظ نہیں ٹام تم چہر دیواری کی پینٹنگ کرو گے سمجھ گئے ہاں جی آنٹ پالی جب ہفتے کا انت آیا ٹام نے چہر دیواری کی جانب دیکھا اور حیرت میں پڑ گیا کیا مجھے یہ سب پینٹ کرنا ہوگا نہیں میرے ماربل گیم اور پینڈٹس کے گیم کے بارے میں کیا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے مجھے حق کی زندگی میری زندگی سے بہتر لگتی ہے اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے سزا دینے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں گا لیکن ٹام ایک عقل مند بچہ تھا اس کے پاس ایک ترکیب تھی لا لا لا لا لا ایک منٹ شاید مجھے اس میں مزہ لینا چاہیے <laughs> کیا ہوا ٹام پھر سے سزا ملی لا لا لا لا لا لا لا ہم تم سے بات کر رہے ہیں ٹام او ہائی گائز معاف کرنا میں اپنی کاریگری میں مشغول تھا سزا ملنے پر تم اتنے خوش کیوں ہو کیا سزا یہ سزا نہیں ہے تم نے کتنے بچوں کو پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس شہر کو کچھ رنگوں کی ضرورت ہے تو میں نے اس شہر کو پھر سے سجانے کی ذمہ داری خود پر لے لی ہے میں اس شہر دیواری سے شروع کروں گا تم سب جا کر اپنے ماربل گیم کا لطف لے سکتے ہو میں ایک کلاکار ہوں اور اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے میں بھی ایک کلاکار نہیں ہو سکتے ہم تمہارے دوست ہیں ہے نا مہربانی کر کے ہمیں بھی آزمانے دو اور یہ بہت ہی اہم کام ہے اس کام کے تمہیں مجھے قیمت دینی ہوگی چہر دیواری کی پینٹنگ کرنے دینے کے عوض میں ٹام کے دوستوں نے ایک بار بھی غور کیے بنا اپنے کھلونے اور چاکلیٹس اس کے حوالے کر دیے زیادہ سے زیادہ بچے پینٹنگ کرنے کے لیے آئے اور کچھ ہی وقت میں پوری چہر دیواری کا کام مکمل ہو گیا دیکھا ہر کوئی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس کے کچھ معنی ہو وہ چہر دیواری کو پینٹنگ کرنے جیسی بیوقوفی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے <laughs> اے اللہ تم نے کچھ ہی گھنٹوں میں یہ سب مکمل کر دیا ہاں پولی میں نے اس چہر دیواری کے لیے بہت مشقت کی ہے تو کیا اب میں کھیلنے جا سکتا ہوں ہاں، مجھے حیرانی ہے کہ اس نے کیسے کیا نئی جگہ تلاش لی ہے وہاں پر اسکول جانے کے لیے اور غربے آفتاب سے پہلے گھر آنے کے لیے کہنے والا کوئی نہیں ہوگا یقیناً وہ کون سی جگہ ہے یہ ایک جزیرہ ہے دریا کے اس طرف واو پر میری امی وہاں جانے کے لیے مجھے اجازت نہیں دے گی کاش مجھے ہر بار انہیں ہر بات بتانے کی درکار نہیں ہوتی خیر تم مت بتاؤ ہمیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے ہم سب اپنے آپ میں ہی بہترین ہیں تینوں دوست رضامند ہو گئے اور بیڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کے لیے روانہ ہو گئے یہ وہی تھا جس کی ہمیشہ انہیں خواہش تھی کہ کوئی بھی انہیں کہیں بھی جانے اور کچھ بھی کرنے سے منع نہ کرے وہ کھیلتے اور کھیلتے رہے جب تک ان کا دل بھر نہیں گیا پہلے انہوں نے پھلوں اور کچی سبزیوں کو کھایا یہ لذیذ ہے وہ انہیں کیوں پکاتے ہیں یہ تو وقت کی بربادی ہے درست فرمایا اگر سب لوگ اسی طرح سے سبزیاں کھائیں جیسے ہم کھا رہے ہیں تو اس سے کافی وقت بچے گا سب لوگ ہماری طرح عقل مند تھوڑی نہ ہوتے ہیں پر کچھ ہی دنوں میں کھیلنے کی وجہ سے اور پھل اور کچی سبزیاں کھانے سے اوہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی ہے میرا سر گھوم رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں بھی بہت اچھا محسوس نہیں ہو رہا کاش تم دونوں کے والدین یہاں ہوتے تو انہیں علم ہوتا کہ کیا کرنا ہے درست فرمایا مجھے آنٹ پولی کی یاد آ رہی ہے ہمیں تلاشتے ہوئے یہاں کوئی کیوں نہیں آیا کیا ان کو فکر نہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہم نے کسی کو نہیں بتایا انہیں اس کا علم نہیں کہ ہم یہاں ہیں ہاں، معلوم ہے ہم یہاں پر بنا بتائے کیوں چلے آئے کتنی بڑی نادانی کی ہم نے تم اس کی بابت درست تھے ہم بہت نادان ہیں میں نے سوچا تمہاری طرح رہنے میں بڑا لطف آئے گا حق میں نے کبھی اسے اکیلے محسوس نہیں کیا وہاں گاؤں میں ہمیشہ کوئی ہوتا ہے جو ہماری نگہبانی کرتا ہے

ٹام نے اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور گاؤں کے لیے نکل پڑا جب وہ ساحل پر پہنچا اس نے کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا جیسے ہی وہ قریب گیا اس نے آنٹ پالی اور فل کے والدہ کو روتے ہوئے دیکھا ٹام میرا میرا میرا بچہ بچہ بچہ میرا بچہ بہت دن گزر گئے اب اور زیادہ انتظار کرنے کے کوئی معنی نہیں ہم نے ان بچوں کی تلاش میں درجنوں جہاز بھیجے تو اس سب کے صرف ایک ہی معنی شاید وہ دریا میں ڈوب گئے ہیں جو قسمت میں ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا اب ہم شاید ان سے کبھی نہیں مل پائیں گے ہمیں ان تینوں کے لیے آخری رسوم اور ماتم پورسی کا بندوبست کرنا چاہیے یہ ہمارا گناہ ہے ہمیں اور زیادہ احتیاط برتنی چاہیے تھی ٹام حق بہت نیک بچے تھے بیچارے وہ چھوٹے بچے تھے او نہیں یہ ہم نے کیا کیا ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا کیا ہوا ٹام کیا کوئی بھی ہمیں یاد نہیں کر رہا ہے ہاں ٹام میری والدہ کیسی تھی پل تمہاری والدہ تمہارا بہت خیال کرتی ہیں اور یہاں تک کہ بھی پورا گاؤں تمہارا خیال کرتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈوب گئے ہیں وہ ہم سب کی آخری رسوم کرنے والے ہیں انہوں نے ہمیں تلاشنے کے لیے درجنوں جہازیں بھیجی ہیں میں میں بہت خوف زدہ ہوں ہاں اس کوئی حیرانی نہیں کہ میری والدہ سوچے کہ میں غیر ذمہ دار ہوں ہم نے ان کو ناخوش کیا ہے صحیح کہا آنٹ پالی ہمیں اس طرح سے کبھی نہیں چھوڑیں گی ہمارے والدین کو علم ہے کہ ہم بھی ان کے جانب فکر مند ہوں گے جیسے وہ ہمارے جانب ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں میں گنہگار محسوس کر رہا ہوں میں بھی میں بھی دوستو اب ہمیں واپس جانا ہی ہوگا مجھے گاؤں کی یاد آ رہی ہے او سوچو کی کیا ہوگا اگر انہیں معلوم پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے ایک منٹ انہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم بس کہہ دیں گے کہ ہم دریا میں پھسل گئے تھے پانی کا بہاؤ ہمیں اس جزیرے پر لے آیا اور ہم نے واپس آنے کے لیے ایک بیڑا بنایا وہ تمہارے والدین ہیں انہیں اس کا پورا علم ہے کہ تم بیڑا نہیں بنا سکتے ہمیں کوشش تو کرنی ہوگی یہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ ہمیں سمجھے کہ ہم خود غرض اور غیر ذمہ دار تھے ہے نا ایک منٹ کل ہماری آخری رسوم ہے چلتے ہیں اور سب کو حیرت میں ڈالتے ہیں ہاں مجھے یہ منصوبہ پسند ہے مجھے بھی یہ منصوبہ پسند ہے میں خود غرض اور غیر ذمہ دار نہیں ہوں یہ دریا اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتی ان کی روح کو سکون حاصل ہو تم سب سب کہاں تھے ہم کتنے فکر مند تھے دریا دریا نے بیڑا بنایا اور جزیرہ ہمارے پاس آیا اور اور ہم بھاگے اور مہربانی کر کے ہم سے نفرت نہ کریں میرے بچوں والدین اپنے بچوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتے جو معنی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تم سب لوگ صحیح سلامت ہو ہاں آج سے تم ہمارے اور ٹام کے ساتھ رہو گے آج سے تم بھی ہمارے بیٹے ہو یقیناً پر تم تو اکیلے رہنا چاہتے ہو نہیں کبھی نہیں مجھے علم ہے کہ والدین کتنے اہم ہوتے ہیں میں اپنی پوری زندگی ان کے بنا رہا درست فرمایا میں کچھ دنوں کے لیے بھی تنہا نہیں رہ سکتا ہم جانتے ہیں کہ والدین کتنے اہم ہوتے ہیں ہم سب معافی چاہتے ہیں ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں بچوں